معتمر کے والد سلیمان بن ترخان نے قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے طلوع فجر کے وقت کی دو رکعتوں کے بارے میں فرمایا وہ دو رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ پسند ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو نواسی